محبوب کا گھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے جو جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں مگر جا نہیں سکتے آمین یا رحم الرحمین آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر ایک بڑا عاشق گزرا ہے بہت بڑا عاشق پکا عاشق سچا عاشق اس نے عشق کے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی اور اپنے محبوب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا اس سچے عاشق کی کہانی بہت عجیب ہے وہ چھوٹا سا تھا تب بھی سچا عاشق تھا اس نے اپنے محبوب کے علاوہ ہر کسی سے تعلق توڑ دیا اس نے دیکھا کہ لوگ محبوب حقیقی کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں وہ منظر برداشت نہ کر سکا لوگوں نے اس کے سامنے ستارے چاند اور سورج کو پیش کیا کہ یہ فائدہ دینے والی بڑی بڑی چیزیں ہیں تم ان کے سامنے سر جھکا دو اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں یہ ڈوبنے اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ سب میرے محبوب کے غلام ہیں میرا محبوب ایک ہے میرا محبوب ایک ہے لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے مجنون ہو چکا ہے ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے خوبصورت بت ہیں یہ بت ہماری حاجتیں پورے کرتے ہیں اور یہ ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اے نوجوان دنیا کے ان طاقتور بدو کے سامنے گردن جھکا دے تجھے سب کچھ ملے گا امن عزت عیش آرام اور عہدے نوجوان نے کہا میرا محبوب ایک ہے گھر میں باپ چچا نے سمجھایا مگر نوجوان ڈٹا رہا کہ میرا محبوب ایک ہے پھر کشمکش بڑھ گئی ملک کے حکمران اور طاقتور لوگ اس نوجوان کے دشمن بن گئے کوئی اور ہوتا تو ڈر جاتا مگر یہ نوجوان تو حنیف تھا حنیف کہتے ہیں پکے سچے مخلص عاشق کو جو ایک کے عشق میں باقی سب کو بھلا دیتا ہے اور اس ایک کی خاطر سب کچھ لٹا دیتا ہے جب قوم دشمنی پر اتری تو وہ بھی مقابلے پر آ گیا وہ احد احد ایک ایک کا نعرہ لگاتا اور خود بھی ابھی تک اکیلا تھا اس کا محبوب ایک تھا اور پورے ملک میں اس محبوب کا سچا عاشق بھی ایک تھا ایک طرف پوری قوم پورا ملک پورا قبیلہ اور پوری برادری دوسری طرف ایک کمزور سا اکیلا نوجوان مگر جب عشق سچا ہو تو ظاہری آنکھیں لذت کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں وہ ظاہری آنکھیں جو لوگوں کی طاقت دیکھتی ہیں جو عقل کے ترازو پر حالات کو تولتی ہیں اس نوجوان کی بھی ظاہری آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور دل کی تو دنیا ہی الگ ہے نوجوان نے ہاتھ میں کلہاڑی لی قوم کے لوگ کسی میلے پر شہر سے باہر تھے نوجوان شہر کے بڑے بت خانے میں گھس گیا حنیف اپنے محبوب کے علاوہ کسی کا خدا کہلوانا برداشت نہیں کرتا اس نے کلہاڑی کے ایسے ہاتھ چلائے کہ بتوں کو کاٹتا چلا گیا انہیں توڑتا چلا گیا اسے عشق کی آبرو بچانی تھی اپنی جان نہیں جان نے تو جانا ہی جان جانا کے پاس ہے اس جان کو بچانے کی فکر کرنا سب سے بڑی غلطی ہے تھوڑی دیر میں بتقدہ بتو کی لاشوں سے بھر گیا قوم والے واپس آئے انہوں نے بتو کا یہ حشر دیکھا تو غصے سے چیخنے لگے ان کا غضب اور جوش عروج پر تھا وہ گدھوں کی طرح چیخ رہے تھے مار دو پکڑ لو ختم کر دو مٹا دو اس نوجوان کا نام و نشان بھی ختم کر دو تب آگ کا بہت بڑا آلاؤ جلایا گیا یہ آگ ایسی خوفناک تھی کہ فضا میں پرندہ تک نہیں گزر سکتا تھا اگر لوہا بھی اس آگ میں ڈالا جاتا تو پگھل جاتا تھا مگر وہ نوجوان مسکرا رہا تھا اسے محبوب سے ملاقات کی امید ہو چلی تھی ارے سچے حنیف کو تو محبوب ملنا چاہیے آگ سے گزر کر ملے یا کسی بھی طرح ملے قوم والے سوچ رہے تھے کہ اب معافی مانگ لے گا سر جھکا دے گا سمجھوتا کر لے گا بات چیت کا دروازہ کھول دے گا مگر کہاں وہ تو آگ کو یوں دیکھ رہا تھا جس طرح دلہا اپنی سہاگ رات کو دیکھتا ہے ادھر عاشق کی موت قریب نظر آئی تو زمین و آسمان میں ہل چل مچ گئی محبوب کے خادم آسمانوں سے اڑ کر آئے اور کہنے لگے ہم بھی اسی ایک کے غلام ہیں جس کا تو عاشق ہے اجازت دے کہ ہم اس آگ کو بجھا دیں عاشق نے مسکرا کر کہا میں اس ایک کے سوا کسی کی مدد نہیں لیتا میں تو حنیف ہوں حنیف یعنی یکسو یکجہت بنیاد پرست متطرف حنیف کبھی بھی حالات کا غلام نہیں ہوتا پھر عاشق کو آگ میں ڈال دیا گیا اس کے محبوب نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے عاشق کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا کئی دن تک آگ بھڑکتی رہی عشق کا ایک امتحان پورا ہوا پھر دوسرا امتحان آیا کہ اپنا علاقہ چھوڑ دو عاشق کی کوئی قوم نہیں ہوتی کوئی وطن نہیں ہوتا اس نے ہجرت کا امتحان بھی پورا کیا اور محبوب کی خاطر وطن چھوڑ دیا اب ایک اور امتحان آیا کہ اکیلے رہو نہ اولاد ہوگی نہ کوئی ابا کہے گا عاشق نے کہا میں تو حنیف ہوں مجھے ابا نہیں بندہ بننے پر ناز ہے جوانی اور بڑھاپا بغیر اولاد کے گزر گئے مگر حنیف اپنے محبوب کا شکر ہی ادا کرتا رہا وہ محبوب کو راضی کرنے کے ہر جتن کرتا خوب عبادت خوب ذکر اور خوب مہمان نوازی رات کو گھر کے قریب آگ جلا دیتا کہ کوئی مہمان دیکھے تو گھر پر آ جائے اور میں اپنے محبوب کی خوشی میں اسے کھلاؤں اسے پلاؤں جب بڑھاپا پوری طرح حاوی ہو گیا تو محبوب نے فرمایا اب تجھے اولاد ملے گی مگر اسے بھی میرا بنانا عاشق نے کہا میں حاضر ہوں پھر اولاد مل گئی اب حکم ملا کہ توکل کا امتحان دو اپنی ایک بیوی اور ایک بچے کو فلاں جگہ چھوڑاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ عاشق نے نہ پوچھا کہ وہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے حنیف ان باتوں کو نہیں سوچا کرتے ادھر حکم ملا اور ادھر بیوی بچے کو لے کر روانہ ایک لق و دق سہارا کی گرمی میں ان دونوں کو چھوڑ کر واپس یہ امتحان بھی کامیابی سے گزر گیا محبوب نے اس کے بیوی بچے کو ترا ترا کی نعمتیں دے دیں اب بچہ چلتا ہے معصوم لہجے میں ابا ابا کہتا ہے باپ آتا ہے تو انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ دوڑتا ہے باپ کا دل خوشی سے لبریز ہے تب محبوب نے اپنے حنیف سے کہا اس بچے کو ہمارے لیے ذبح کر دو اس نے چھری اٹھائی بچے کی انگلی تھامی اور ذبح کرنے کے لیے روانہ ہوا راستے میں ایک دانشور نے تین بار گمراہ کرنے کی کوشش کی تینوں بار عاشق نے اسے پتھر مار کر بھگا دیا اب بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے عاشق نے اس کی گردن پر چھری چلا دی اور اپنے گمان میں اپنا پیارا بیٹا ذبح کر دیا مگر یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا زمین پر ایک دمبا ذبح شدہ موجود تھا اور بیٹا صحیح سالم مسکرا رہا تھا اور عرص سے آواز آ رہی تھی اے عاشق تو سچا نکلا اب تیرے سارے امتحان پورے ہو گئے اب تو میرا گھر بنا اور پھر اس گھر کے گرد چکر لگا اور دنیا میں اعلان کر دے کہ اے لوگو آؤ میرے محبوب کے گھر پر آؤ اے عاشق تیری آواز سب سنیں گے اور جو لبیک کہے گا وہ میرے گھر ضرور آئے گا اب تو عاشق کے مزے ہو گئے عشق کی اصل لذت تو محبوب کے گھر پہنچ کر ہی پوری ہوتی ہے اور اب تو عاشق خود محبوب کا گھر بنا رہا ہے بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے اور پھر جنت سے دو پتھر لائے گئے ایک کا نام حجر اسود پڑا اور دوسرے کا نام مقام ابراہیم رکھا گیا اللہ اکبر کبیرہ حج کے دنوں میں خوش نصیب مسلمان اللہ پاک کے گھر کی طرف دوڑ دوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں ایسے میں مجھے وہ عاشق یاد آ گیا جس کے عشق کی اداؤں کو اللہ تعالی نے زندہ رکھا ہاں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام پر ان دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی اور قرآن مجید نے ان کی اس تعمیر کا نقشہ کھینچا صورت البقرہ اور صورت الحج میں ملاحظہ فرما لیجیے